اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے